لیکن بازار جو تھے وہ دن کو آباد اور گھر جو ہے وہ رات کو آباد آدھا دن بازار کا آدھا دن مسجد کا باریاں لگتی تھی صحابہ کی چند گھنٹے صبح کے بازار میں دیے اور دوسروں نے مسجد میں دیے شوہر کی نماز کے بعد جو مسجد والے تھے بازار میں چلے گئے بازار والے مسجد میں آ گئے رات کے بھی دو حصے کر دیے آدھی رات مسجد کی تو آدھی رات گھر کی باریاں لگتی تھیں ان کی حیرت انگیز یہ تو مدینہ منورہ کے بازار آباد تھے مدینہ منورہ کے گھر بھی آباد تھے اور مسجد نبوی بھی آباد تھی اور باہر سے جو لوگ آ کر اسے دیکھتے تھے تو جا کر اپنے علاقے کے اندر بھی بازار کو مدینے کے بازاروں جیسے بناتے تھے گھروں کو مدینے کے گھروں جیسے بناتے تھے اور مسجدوں کو مدینہ منورہ کی مسجد جیسے بناتے تھے یہ جو مسجد وار جماعت چل رہی ہے نا مسجد وار جماعت جہاں بھی ہم کہ بورڈ کے اندر کون سی مسجد کی جماعت کون سی مسجد کی جماعت واقعی کے اندر بھی پھڑک گیا ہمارے یہاں بھی یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے جو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے مکانی کام کی چند باتیں پانچ بتائی تھی جس کو صبح کے وقت میں آپ نے سنا ہوگا اور آئندہ بھی سندر رہو گے بہت ہی زیادہ اس کے اثرات ہیں کام کرنے والے اتنے مشہور ہو جائیں گے اگر مسجدوں میں آباد کرنے کے کام کریں ایک ایک مسجد جو ہے جب آباد ہوگی جو طریقہ بتایا جائے گا اس طریقے سے آباد اگر ہوگی تو ہر مسجد کے اندر مسجد نبوی کی جھلک آئے گی اور ہر بستی کے اندر مدینہ منظرہ کی جھلک آئے گی لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد آنے پر آئے گی تو اس وقت میں چھلک ہوگی جھلک نہیں ہوگی اللہ کی مدد کی چھلک ہوگی اس سے آخری زمانے کے اندر ایک آدمی اگر دین کا کام کرتا ہوگا رفلت کے دور میں تو پچاس صحابہ کے سوال ملے گا پچاس صحابہ کی قربانیوں میں جو ثواب ملتا وہ سواب آخری زمانے میں جو دین کا کام کرے گا اسے ملے گا کیونکہ آخری زمانے کے لوگ جو ہوں گے چاروں طرف سے بے دینی کے ماحول کے اندر دین کا کام کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کر آخری زمانے کے ایک ایک آدمی کو پچاس پچاس صحابہ کے برابر ثواب ملے گا اس لیے اللہ تعالیٰ کی مددیں اس کے اوپر امید رکھ کر اور خوب کام کیا جائے جیسے غیبی مددوں کے ذریعے اللہ نے پہلے نبیوں کی بات کے ماننے والوں کی مدد فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد جو ہے وہ قیامت پر آتی رہی تو میں نے کیا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ چھ نمبر جو ہے یہ پورا دین نہیں ہے یہ چھ نمبر پورے دین پر چلنے کو آسان کر دیتے ہیں چھ نمبروں کے اگر مشق کرے گا تو پورے دین پر چلنا اس کا آسان ہوگا اس لیے پہلے یہ چھ نمبر آنے اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ معاشرے ٹھیک ہوں گے معاملات ٹھیک ہوں گے اخلاق ٹھیک ہوں گے خدے دیا کے اندر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی شہادت کی خبر آئی تو سب نے بیٹھ کر دی خبر ہو گئی ان بے بہنوں کو گھبرا گئے اس لیے کہ بدر میں دیکھ چکے تھے عہد میں دیکھ چکے تھے خندق میں دیکھ چکے تھے بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو لوگ دیکھ چکے تھے تیرہ سال تک وہ کہتے تھے کیا اللہ اللہ کہتے ہیں اجال اجا لاحد انداز ان بلو ملو الس ملا ہوں اناد نشے انیور ماس میں لہٰذا چکر کاٹ کاٹ کے کہتے تھے دیکھو اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کو مت چھوڑنا ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی مطلب نکل آئے گا آخر میں جا کے یہ لوگ چودھری بن جائیں گے تمہارے اور یہ لوگ تم سے پیسے وصول کریں گے جمے رہی ہو اچھی طرح جمے رہی ہو لیکن صاحب کرام اقبال اللہ علیہ مجمعین کے پاس جب جاتے تھے اور یہ کہتے تھے ہمارے تو ہے تین سو سات اور تمہارے ہے ایک اکیلا ہمارے تین سو سات تمہارا ایک اکیلا تو ان کو جواب ملتا تھا کہ تمہارے تین سو سات جو ہے نا یہ تو بڑے کمزور ہیں ایک مکھی بھی بنا سکتے اور اگر مکھی ان کے پاس سے مٹھائی کو لے کر بھاگ جائے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے وہی یسن بہ من مطلوب مکھی کو مکھی بنا بھی نہیں سکتے اور مکھی لے کر بھاگ جائے تو چھڑا بھی نہیں سکتے مجھے ڈر لگ رہا آپ لوگوں سے آپ یوں سمجھو گے تو ساتھ ٹھیک بات ہے یہ بت جو ہے مکھی نہیں بنا سکتے اور مکھی اگر مٹھائی لے کر چل جائے تو چھڑا نہیں سکتے سیدھی سیدھی کہہ دوں جیسے دیوتا کمزور ہے اسی طرح یہ انسان بھی کمزور ہے یقین انسان کو اپنے اوپر سے بھی نکالنا ہے اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ہونے کا انسان ہوتا تھا ان اللہ حال قلعی عزیز ہر لائن میں اللہ پاک کمان والے اور انسان ہر لائن کے اندر کمزور ہے اللہ ایسے کمان والے ہیں کہ ایک حکم دے دیا زمین آسمان بنا کر کھڑا کر دیا چاند سورت بنا دیا ایک حکم دے دیا جنت بنا دی جہنم بنا دی ایک حکم دیں گے اور زمین آسروں کو توڑ تاڑ پر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دیں گے بڑے طاقت والے اللہ ہیں اللہ ایسے طاقت والے ہیں یہ آسمان سے پکا پکایا کھانا اتار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسے طاقت والے ہیں جب علیہ السلام کے لیے بارہ راستے بنا دیے من اور سلوا اتار دیا ایسے طاقت والے ہیں اللہ جل جلال ہوا منواد ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو سب بیماری کے اندر تندرست دے دی آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلنے نہیں دیا اب تم لوگ کہو گے بول صاحب تو پرانی پرانی باتیں تو ہم جانتے ہیں ہم کو تو کوئی نئی نہیں ہم کو تو کئی ماڈرن ٹائپ کے نئی نئی باتیں کہو یہ بالکل پرانی پرانی اونٹوں کے زمانے کی باتیں آپ کر رہے میرے محترم دوستوں جسے اونٹوں کے زمانے والے اللہ یہ لائے ہوئے زلزلے کا مقابلہ نہیں کر سکے اور سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ہوا کے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو اسی طرح راکٹ اور ایٹم رکھنے والوں کے زمانے میں بھی اگر زلزلہ آتا ہے اگر زلزلہ آتا ہے تو اس زلزلے کا سیلاب کا اور ہوا کے طوفان کا ایٹمی طاقت والے بھی خدا پاک کی قسم مقابلہ نہیں کر سکتے یہ انسان بہت کمزور انسان ہے اگر ہزاروں انسان جمع ہو جائیں بلکہ لاکھوں کروڑوں انسان جمع ہو جائیں ان کے اندر سارے ڈاکٹر اور سارے وکیل اور سارے انجینئر اور سارے سائنس والے سارے حکومتوں کے چلانے والے لاکھوں کروڑوں تک جمع ہو جائیں اور صدیوں تک محنت کرتے ہوئے ان کی نسلیں ملتا تو ایک مچھلی کی آنکھ نہیں بنا سکتے ایک مچھر کی ٹانگ نہیں بنا سکتے ایک مچھلی کی آنکھ نہیں بنا سکتے ایک مچھر کی ٹانگ نہیں بنا سکتے اور ایک مچھی کا پر نہیں بنا سکتے یہ سارے یہ سارے اتنے کمزور ہیں ان کو جو طاقت دکھائی دیتی ہے وہ باہر کی طاقت ہے ان کو جو سرمایہ دکھائی دیتا ہے باہر کا سرمایہ ہے ان کو جو تعداد دکھائی دیتی ہے وہ انسانوں کی طاقت ہے اللہ کی طاقت بہت زیادہ اللہ کا خزانہ بہت بڑا اور اللہ کا لشکر فرشتوں والا بے شمار اور بے حساب اس بنا پر میرے محترم دوستوں اچھی طرح سے ذہن کے اندر یہ بٹھا دیا جائے کہ دنیا کے اندر آدمی جب نو انٹری پر چلتا ہے روحانیت کی لائن سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصیبتیں اور بلائے لاتے ہیں جیسے وہ نو انٹری پر گیا اسے وقت چند حوالات پہ چل تیرا فیصلہ ہوگا اسی طرح دنیا کے لیے جب انسان نو انٹری میں چلتا ہے اور ون وے میں چلتا ہے اور اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی زلزلے کی سیٹی بجاتے ہیں کبھی سیلاب کی سیٹی بجاتے ہیں اور کبھی طوفان کی جھنڈی دکھاتے ہیں اور کبھی تا... کبھی تعاون لہرا دیتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ون وے کے اندر چلنے والوں کو جیسے موٹر کے اوپر ڈنڈا مارا سیٹی بجائی یہ اسی طرح سیٹی بجانا ہے یہ لیکن اس کے باوجود اگر یہ انسان سیدھے راستے پر نہیں آتا یہ انسان دینداری کے اوپر نہیں آتا اور بے دینی کے اوپر رہتا ہے اور کہتا ہے میں بے دین ہوں پھر بھی دیکھو میری زندگی کیسی اچھی بن رہی ہے چلتا رہتا ہے وہ لیکن بعد میں جا کے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ون وے پر چلنے والا جو ہوتا ہے دنیا کے اندر جو تکلیف ہے اٹھائیں پھر مرنے کے وقت میں جو تکلیف آتی ہے وہ بہت بڑی تکلیف ہے مرنے کے وقت میں جو تکلیف آئی اتنی زور کی تکلیف آتی ہے اور تکلیف دے کر اسے حوالات پہ لیتے ہیں عالم جو سے حوالات کا عالم ہے وہاں پر تجھے رہنا ہوگا اور پھر قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے تیری پیشی ہوگی اور وہاں پر اللہ پاک جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے مطابق تیرا معاملہ ہوگا ارے دنیا کے اندر امتحان ہوتا ہے دو باتوں کا اور قدر کے اندر امتحان ہوتا ہے تین باتوں کا اور قیامت کے اندر امتحان ہوتا ہے پانچ باتوں کا قدر کے اندر امتحان ہوتا ہے کبھی نعمتیں دے کر کبھی تکلیفیں دے کر دنیا کا امتحان دو باتوں کا ہے اور قبر کے اندر امتحان تین باتوں کا ہوگا ایک تو یہ پوچھا جائے گا کہ بتا مطلب تیرا رب کون ہے دوسرا پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے اور تیسرا یہ پوچھا جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے یہ تین باتیں پوچھی جائیں گی اگر جواب دے دیا تو پاس ہو گیا اور قیامت کے دن امتحان جو ہوگا وہ پانچ باتوں ہوگا ہوگا کیا مطلب یہ امتحان ہوگا وہ پانچ باتوں کا ہوگا ایک تو یہ پوچھا جائے گا عمر کا ہے گزاری دوسرا پوچھا جائے گا جوانی کا ہے گزاری تیسرا یہ پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا حلال کا یا حرام کا اور چوتھی بات یہ پوچھی جائے گی کہ مال کو کہاں پر تھی خرچ کیا اور پانچویں بات پوچھی جائے گی جتنا تو جانتا تھا اس کے اوپر عمل کتنا کیا دنیا میں دو باتیں قدر میں تین باتیں کیا مطلب پانچ باتیں دنیا کی دو باتوں میں کامیاب تو خبر کی تین باتوں میں کامیاب تو قیامت کی انشاءاللہ پانچ باتوں کے اندر کامیاب اس دنیا کے اندر ہمیں محنت کرتی ہے تین داری والی میرے محترم دوستوں اگر دنیا کے اندر آدمی باوجود زلزلے اور سیلاب باوجود مصیبتوں اور بلا ہوگی یہ سراج مستقیم پر نہیں آیا اور مین لائن پر نہیں آیا اور ون وے اور نو انٹری کے اندر چلتا رہا تو پھر جب موت آئے گی تو موت کے وقت میں بڑی زبردست پکڑ ہوگی جیسے بڑے پولیس والوں نے پکڑ کی اس کی تو ایسی اس کی موت کے وقت میں بڑی زبردست پکڑ ہوگی دنیا کے اندر کی مصیبت یہ چھوٹی ہے مرنے کے بعد کی مصیبت جو ہے وہ بڑی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ کہتے ہیں کہ بڑی بڑا عذاب اور بڑی سزا جو مرنے کے وقت آنے والی ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی سزا دیتے ہیں کیوں تاکہ ریوس کرے لال لہم یرجیون تاکہ ریوس کرے لیکن اگر دنیا کے اندر اس نے ریوس نہیں کیا اور سیدھے راستے پر نہیں آیا یہ ساری محنت جو تبدیل کی ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ ہر انسان نو انٹری سے ریورس کر کے اور مین لائن پر آ جائے جو نبیوں نے بتائی ہوئی ہے سراط مستقیم پر آ جائے پانچ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی ایمانیات کی لائن عبادات کی لائن معاشرت نبوی معاملات نبوی طریقے پر اور اخلاقی معیار اونچا ہو یہ اخلاق بہت بڑھیا چیز ہے اسی پر میں ہدے دیا قصہ آپ حضرات کو سنا رہا تھا تیرہ سال مکہ مکرمہ کے گزر گئے لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے تو تین سو تیرہ ہمارے تو تین سو ساٹھ اور تمہارا ایک تو ایمان والوں نے جواب دیا کہ تمہارے جو تین سو ساٹھ ہے وہ تو ہے بودے اور ہمارا جو ایک ہے وہ بڑا طاقت والا ہے ہمارا ایک جو ہے بڑا طاقت تمہارے پاس کوانٹیٹی تو ہے لیکن بہت لو ہمارے پاس کوانٹیٹی نہیں ہے لیکن جیسے کہتے ہیں نا شان اللہ ہی بہت بڑی شان اللہ ہی بہت بڑی وہ کہنے لگے تمہارے اللہ کی شان بہت بڑی ہے لیکن پٹائیاں تو تمہاری ہو رہی اور تمہارا اتنا بڑا اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں پکڑ کرتا اور کتنا تم کو مارا اور پیٹا اس پر قرآن سب دا کہ پہلے زمانے کے لوگوں نے بھی یہی کہا لیکن دیکھو نہ ماننے والوں کی کیسی پٹائی ہوئی اللہ کی طرف سے کیسی سزا آئی تو انہوں نے کہا یہ تو اساتیر الاولین ہے یہ تو ساری پرانی پرانی کہانیاں ہیں آج کر کے بتاؤ یہی بات آج بھی کہی جاتی ہے بدر کے اندر اللہ پاک نے بتا دیا یہ بے ایمان سارے تیاری کے ساتھ آئے اور ایمان والے بغیر تیاری کے آئے اور ایمان والوں کو بغیر تیاری کے آسمانی مدد سے کامیاب کیا اور بغیر ایمان والوں کو آسمانی پکڑ سے ناکام کیا یہاں تک کہ سب کے چھٹے چھوٹ گئے اور سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ لوگ جو کہتے اللہ یہ بوگس بات نہیں ہے واقعی اللہ ہے جنہوں نے ان کی مدد کی اس مدد کے واقعے سے پھر کے اندر بھی کئی دورہ آئے پہلا دور تو آیا اللہ کی مدد کا دوسرا دور آیا مدد کے اٹھا لینے کا ظاہر کے اندر تھوڑے وقت کے لیے اور تیسرا دور آیا اللہ کی غیبی مدد کا اب یہ سارے بے ایمانوں نے دیکھا اس کے بعد خندق کا معاملہ ہوا خندق کے اندر تو کسی قسم کا لڑائی جھگڑا کچھ بھی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوا کفر اللہ المومنین القتال وکان اللہ نا چیز زور کی ہوا چلائی خیمے اگھاڑ لیے بے ایمانوں کی آپس میں ایک ٹکر ہو گئی اور ایسے بھاگے ہیں وہ کی زندگی بھر کے لیے طے کر دیا کہ ان ایمانداروں خانی اب ہم نہیں کریں گے اس لیے کہ ان ایمان والوں کے لیے آسمانی مدد آتی ہے وہ آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے ان کی چیڑخانی نہیں کرنی اس کے بعد پھر ہدریا کا قصہ ہوا جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے موت پر بیٹ کر دی تو سارے گھبرا گئے بے ایمان اور سلے کرنے آ گئے صاحب کرام اقبال اللہ تعالیٰ رحمین نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ہم ٹائٹ رہیں اور سلے کریں کیونکہ یہ لوگ گھبرائے ہوئے تو ان کو اور زیادہ گھبراہٹ پہ ڈالے اور تباہ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدے دیا کہ صبح کی وہ بالکل نرمی کے ساتھ کی ٹائٹ رہ کر نہیں کی جو کسی کے گلے نہیں اتری دس سال کی جنگ بندی اس سال عمرہ نہ کرے اگلے سال تین دن کا ویزا ملے گا عمرے کا اور تین دن کے بعد پھر واپس آنا پڑے گا اتنا دفتر ہم کیوں سلے کریں کسی کے گلے نہیں اترتی تھی لیکن کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انہوں نے مان لیا کیونکہ و دماغ میں بات بیٹھ گئی تھی کہ اللہ کی نبی کی بات کا چھوڑ دینا اپنے اوپر مصیبت کا لانا اور اللہ کی نبی کی بات کا پورا کر دینا اپنے اوپر نعمتوں میں اتر والا ہے بدر کے اندر اللہ کی نبی کی بات کا مانا اللہ کی مدد آئی اور بہت کے اندر کچھ موقع ایسا آیا کہ جس میں بات نبی کریم سر سر بھی بتائی ہوئی چھوٹ گئی تو اللہ کی مدد زمین پر تھی وہ آسمان کی طرف اٹھ گئی مجھے ایک بات یاد آ گئی اس میں کہ یہ جو واقعات تھے صاحب کے نام اللہ تعالیٰ ہے کے جس کے اندر بہت کے اندر بات چھوڑ دی اس سے مدد اٹھ گئی ان چیزوں کو جو اہل باطل ہیں وہ بہانہ بناتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اب قرآن کو ہم ڈائریکٹ سمجھیں گے قرآن کے سمجھنے میں ہم صحابہ کا واسطہ نہیں لیں گے کیونکہ صحابہ جو تھے وہ ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے صحابہ سے دور کیا جاتا ہے اور یہ چال اہل باتیں چلتے اور ان کے قابو میں آگے پڑھے لکھے وہ چال ایسی چلتے جو پڑھے یہ ذہن کے اندر بیٹھ جائے ان کا قرآن کو ہم ڈائریکٹ سمجھیں گے صحابہ کا واسطہ میں نہیں لینا اس لیے صحابہ نے بہت سے نامناسب کام کیے یہ بہانہ بنایا انہوں نے کیونکہ ان اہل باطل کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اہل باطل دو قسم کے ہیں ایک تو ہوتے ہیں ناسمجھ جو ہوتے ہیں وہ تو مارا ماری وہ مارا ماری جب کرتے ہیں نا تو ایمان پر ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور ایمانی طاقت اور بڑھ جاتی ہے لیکن جو سوج بوجھ کے اہل باطل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان ایمانداروں سے ٹھنڈی جنگ لڑو ٹھنڈی جگہ ایسی آسمانی مدد ان کے اوپر نہ ہوئی اور بہانہ بنایا قرآن کا کہ کیونکہ قرآن قرآن قرآن قرآن کے خلاف بھی بولتے ہو لیکن قرآن کے سمجھنے کے لیے ہم صحابہ کا واسطہ ہی نہیں لیں گے ہم ڈائریکٹ قرآن کو سمجھیں گے اگر آدمی ڈائریکٹ قرآن کو سمجھے گا تو غلط سمجھے گا صحیح نہیں سمجھ سکے گا اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ مہاجر الانصار اور جو اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلے اللہ اس سے راضی ہے تو ہمیں مہاجر الانصار کی نقل اتار بھی ہوگی ان کو چھوڑ کر اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے تو صحیح نہیں سمجھ سکیں گے قرآن کو صحیح نہیں سمجھ سکیں گے اب یہ قرآن کو ڈائریکٹ جو سمجھنے والے ہیں ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ کر زندگی قرآن کے خلاف ہوتی ہے جب ڈائریکٹ قرآن کو سمجھیں گے تو زندگی قرآن کے خلاف ہوگی اور اگر صحابہ کے طریقے پر سمجھیں گے تو زندگی قرآن کے مطابق ہوگی اور وہ اہل باتیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن والی زندگی ان میں آ گئی اور دین والی زندگی ان میں آ گئی تو ان پر آئے گی آسمانی مدد اور آسمانی مدد جب آئے گی تو آسمانی مدد کا مقابلہ کوئی طاقت دنیا کی نہیں کر سکتی آسمانی مدد کا مقابلہ نور السلام کی قوم نہیں کر سکی قوم و قوم سبود نہیں کر سکی شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم نہیں کر سکی آسمانی کی مدد اتری تو اس کا مقابلہ ابو جہل کا مجمع بدر میں نہیں کر سکا اور بنو نذیر کے یہودی خندق کے اندر آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکے آسمانی مدد کا مقابلہ خیبر کے یہودی نہیں کر سکے آسمانی مدد کا مقابلہ رضو اوٹا میں نہیں کر سکے آسمانی مدد کا مقابلہ کیسر اور کسان نہیں کر سکے اور آسمانی مدد کا مقابلہ چودہ حکومت کی جو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اسکیم کو فیل کرنے کے لیے بیت المقدس والی آ گئے تھے لیکن آسمانی مدد جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر آئی تو آسمانی مدد کا مقابلہ وہ چودہ حکومت یورپ کی نہیں کر سکی اور آج بھی آسمانی مدد اگر آئے گی تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن آسمانی مدد آتی کیسے ہے اسی کا سارا مذاکرہ بات چیت ہو رہی ہے آسمانی مدد آتی ہے ایمان کی طاقت کے ساتھ نماز کی طاقت کے ساتھ تعلیم کے حلقوں کے ساتھ اللہ کے فکر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا برتنا نیت کے اندر اخلاق اسی اخلاق کو میں بتا رہا تھا آخری زمانے کے اندر آسمانی مدد کا مقابلہ دجال کا سرمایہ نہیں کر سکے گا اور اللہ کی آسمانی مدد کا مقابلہ یاجوج ماجوج جو طاقت والے ہوں گے وہ نہیں کر سکیں گے آسمانی مدد کا مقابلہ زر والے بھی نہیں کر سکتے زور والے بھی نہیں کر سکتے فرون تھا زور والا قارون تھا زر والا کیسر تھا زر والا کسرا تھا زور والا اور اخیر میں جا کر دجال ہو گئے سر والے اور یاجید ماجود ہوں گے زور والے لیکن آسمانی مدد جب آئے گی ان ایمان والوں پر جو غریب ہوں گے کمزور ہوں گے کم تعداد ہوں گے لیکن جب ان پر آسمانی مدد آئے گی تو یہ زور والے اور یہ سر والے اور یہ تعدادوں والے یہ آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس دنیا کے اندر بھی آسمانی مدد کا مقابلہ یہ لوگ نہیں کر سکیں گے اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن اللہ جل جلال ہو منوال ہو ان خراب کام کرنے والوں کے الٹے ہاتھے نام عمل دیں گے وہ مومن اگتا بہ بشماری ہے فیقول یا نہیں تنی اوت کتابیا دیا ادری ما حسابیا جب الٹے ہاتھ میں نام عمل ملے گا تو سمجھیں گے کہ اب ہمیں جہنم میں جانا ہوگا وہ کہیں کہ ہم کو ہمارا دفتر نہ ملتا تو اچھا تھا اور ہمارا کیا حساب میں معلوم نہ ہوتا تو اچھا تھا اور ہم کو جو موت آئی تھی یاد آئی کہاں کہاں دل خراب دیا یہ موت ہی ہمیں صاف کر دی تھی اور ہم کو دوبارہ زندہ ہونا پڑا ارے ہم تو زندگی بھر کہتے ہیں مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے ارے کیسی بیکار کی باتیں کرے جتنے مر گئے ابھی تک زندہ نہیں ہو سکے ارے میرے محترم مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے اگر آج نہیں مانتا تو مرنے کے وقت میں مانے گا مرنے وقت میں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسی بنا پر مرنے کے بعد والی زندگیوں میں اپنی دلیلوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں اور اللہ کی طاقت کو بھی اپنی دلیلوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں اور نبیوں کی نبوت کو بھی اپنی دلیلوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں جہاں پرانی کتابوں کی منقولات اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں رسول پاک سر سم ذکر فرماتے ہیں وہ اپنی دلیلوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں یہ انسان سمجھتا مروں گا زندہ کیسے ہو جاؤں گا جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا میرے باپ دادا بھی زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دے پیروں کو ضرور زندہ کیا جائے گا اور قیامت کے اللہ کے سامنے پیروں کو کھڑا کیا جائے گا جب ہماری موت تو ہم زندہ ہو جائیں گے اللہ جل جلال ہوا منا بارو اپنی دلیلوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ کیسوں اور پانچ فٹ کا انسان جب ماں کے پیڑ سے نکلا تو ایک بارش کا تھا یہ سوا پانچ فٹ کا انسان جب ماں کے پیٹ سے آیا تو ایک بارش کا تھا اور ماں کے پیٹ کے اندر چند انگل کا تھا اور چند انگل سے پہلے یہ منی کے دو قطروں میں تھا اور منی کے دو قطروں سے پہلے یہ خیزاب خوراک میں تھا اور خیزاب خوراک سے پہلے یہ انسان زمین آسمان کے بیچ کے کروڑ ہر کروڑ بیل کے ذرات پہ تھا سورج کی کرنوں میں ہوا کی لہروں میں بارش کے قطروں میں چاند کی روشنی میں ستاروں کی تاثیر میں اور زمین کے ذرات میں زمین کے ریڑزوں میں زمین کے ایٹمس میں اور کھاد کی گندگی میں کروڑ ہر کروڑ بیل میں بکھرا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے سب کو سمیٹا غذا بنائی مرد عورت دکھائی منی بنائی مرد عورت ملے ہمیں ڈھیرا چالیس دن کے اندر خون کا لوتھڑا بنا دوسرے چالیس دن کے اندر گوشت کا لوتھڑا بنا الگ اور مدغا اور تیسرے چالیس دن کے اندر شکل انسانی پوری بن کر تیار ہو گئی ماں کے پیٹ میں اور اس میں جان بھی بڑھ گئی ماں کے پیٹ میں چار مہینے کے اندر اس انسان میں اللہ پاک نے جان ڈال دی ارے انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو کھلے میدان میں بناتا ہے لیکن انسان کو جب اللہ بناتے ہیں تو تنگ جگہ میں بناتے ہیں اور اندھیرے میں بناتے ہیں انسان اجالے میں ہر چیز بناتا ہے اور کھلے میدان میں بناتا ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے تن جگہ بنایا اور اندھیرے میں بنایا یہ لوگوں کو بتونی ہوں مہاتی کم خلقم نمباد خلقی فی سرماتی سلاس اندھیرے کے اندر تن جگہ نے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے بنایا اور سارے بدن کے حصے تیار کر دیے جن کے ذریعے آگے جا کے عمل بھلا یا برا کرے گا اور اس بھلے اور برے عمل پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخر کی زندگی یا بنائیں گے یا بگاڑیں گے دنیا کے اندر بھی اس پر مصیبت اور بلائیں اللہ پاک لا دیں گے اور پھر عالم برزخ کے اندر جا گا تو اس کے اندر بھی مصیبت اور بلاؤں کے اندر ہوگا حوالات پہ ہوگا عالم برزخ میں اور اسے کہا جائے گا کہ تیرے پر مقدمہ ہوگا قیامت کے دن اور فائنل فیصلہ اللہ پاک کریں گے اس کے بعد میں یا تو تو جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں جائے گا میرے محترم دوستوں اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر بنایا ہزاروں لاکھوں میل کے ذرات کو جمع کر کے اور سارا بدن کے حصے بنا دیے چار مہینے میں اور جان بھی ڈال دی آنکھ کان زبان ہاتھ پیر دل دماغ اوجڑی کلیجی دلی پھیپڑا گردا مسانا خسلی پسلی کوہنی پنجا پانچ انگلیاں تین پوروے اور ایک گھروں اور دانتوں کی سیٹ یہ اللہ نے تیار کر دی سبران تیری قدرت ہم سب ادھر انہیں آئے اور نو مہینے کے اندر پھر وہ انسان بن کر باہر آیا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کروڑ ہے کروڑ امیر کے ذرات کو جمع کر کے اے انسان ماں کے پیٹ کے اندر تیرے اندر میں ایک مرتبہ جان ڈال چکا پھر دنیا میں بھلا برا بن کر تو مر کر قبر کے اندر گیا تو دس فٹ کی جو قبر ہے اس کے اندر تیرے ریزے ریزے ریزے ریزے بنا کر کیا قیامت کے دن دس فٹ کی قبر کے اندر سے تیرے ریزوں کو جمع کر کے میں دوبارہ تیرے کو زندہ نہیں کر سکتا ارے جو اللہ کروڑوں کروڑ کے کو جمع کر کے ایک مطلب جان ڈال چکا تو قبر کے دس فٹ کے اندر کے ضرورت کو جمع کر کے کیا قیامت کے دن وہ اللہ جان نہیں ڈال سکتا یہ اللہ پاخر بڑھ دے او اللہ لطف من علاقین ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا وشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان دیکھ تیرے پر میں کتنے دور لایا اور ہر دور کے بارے میں تو سمجھتا کہ تو نہیں لایا بلکہ اللہ لایا ایک دور تیرے کے تیرے اوپر آیا مٹی کا ایک دور تیرے اوپر آیا منی کا ولدی جی خلا کا کم بن تو راہ ممین خواتین سم ممین عالا پھر ایک دور تیرے اوپر آیا خون کے روسڑے کا سم میو ہری چکون ایک دور تیرے پر آیا بچپن کا سمنی پھر ایک دور تیروں پر آیا جوانی کا سنونی پھر ایک دور تیرے پر آیا پے کا بہن کم میں یوں تو قبل اور تم میں بہت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں کوئی جوانی میں مرا کوئی بچپن میں مرا اور کوئی ماں کے پیٹ سے مرا ہوا نکلا بلی تب لوں جنم مسلم تھی اللہ فرمان دے کہ جو اتنے دور جو اللہ لایا وہ تمہیں ایک اگلے دور کی خبر دیتا ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن تم کو دوبارہ زندہ کر کے حساب لے کر یا جنت پہ جانا ہوگا یا جہنم کے اندر تمہارا جانا ہوگا تو جو اللہ اتنے دور تمہارے اوپر لایا جس کو تم مانتے ہو دیکھتے ہو تو کیا وہ اللہ اس دور کو نہیں لا سکتا جس کی خبر دے رہا ہے ارے عقل سے کام لے جو اللہ اس لیے دور لایا وہ اللہ اس دور کو بھی لائے گا اور اس دور قیامت کے دن تجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اس کے لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں قبر کا حوالات کا عالم ہے مر گیا اور حوالات کے اندر چلا گیا ہتھا ادا جہاں الموت قال کانا لگ صالحا فيما لہ سیما کریم كلمة هو یو ومن ورائهم برزخ یا يوم يبعثون سبحان تیری قدرت اے اللہ تیری بہت بڑی مہربانی تو نے ہم لوگوں کو دنیا کے اندر سمجھا دیا اگر مرنے کے بعد ہم سمجھتے تو کوئی فائدہ نہ ہوتا ارے مرنے کے بعد قدر کا عذاب آ جاتا مرنے کے بعد تینوں باتوں کا جواب نہ دے سکا تو ننانوے عرص ہے اس کو دسیں گے یہ اللہ کی نبی کی خبر ہے اللہ کی نبی کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی جمار کو اللہ کوئی بات اللہ کے پیارے نبی اپنی طرف سے نہیں کرتے جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وہی ہوتی ہے جب تینوں باتوں نے جواب نہیں دیا تیرا رب کون ہائے میں نہیں جانتا تیرا دین کیا ہائے میں نہیں جانتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا تو وہیں پر خبر دبائی اندھیرا ہو جائے گا آگ لگے گی وہ کالی کالی اندھیرے والی آگ ہوگی اور ننانوے اشدہ ڈسیں گے اور وہ اشدہے اسے صحیح ہوں گے کہ ایک ہزار زمین پر فونکار مار دے تو چالیس سال تک گھاس اور دانے کا اگنا بند ہو جائے دو سال کے اندر ساری دنیا کے بستے والے انسان اور جانور سب مر جائیں ساری دنیا کے انسانوں کو موت کے وقت میں جو تکلیف ہوگی اس اجدہ کے ایک مرتبہ اور مارنے پر وہ تکلیف ہوگی وہ خالی نہیں مارے گا بلکہ ڈسے گا اور ایک نہیں ہوگا دن داندے ہوں گے میرے محترم دوستوں قبر کے عذاب کا یہاں پر تصور نہیں کر سکتے میرے بہت دوستوں طے کر لو کی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے یہاں پر تیاری کر دی ہے میرا یہ چیز جی چاہتا ہے جماعتوں میں نکلنے کی تو تشریح بعد میں کریں گے یہ سارے مجموعہ طے کر دے کہ آج سے ہمیں نماز کو نہیں چھوڑنا پانچ وقت کی نماز پڑھ دی ہے اس لیے کہ نماز کے چھوڑنے پر قدر کے اندر عذاب آتا ہے پندرہ قسم کے عذاب بتائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کا آخرت رکھے اس لیے پورا مجموعہ طے کر دے کہ آج سے زندگی بھر ہمیں نماز نہیں چھوڑ دی اور اسی طرح ہمارے گھر کی عورتوں عورتوں کو بھی نماز پڑھانی ہے خوشامد کر کے لڑائی جھگڑا کر کے نہیں بلکہ خوشامد کر کے اور اپنے دوست برادر جس ان کو نماز کے بعد لانا ہے نکلنا یہ ایک نمبر ہے اور ایک نمبر ہے لوگوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرنا اور ایک نمبر یہ بھی ہے لوگوں کو تعلیم میں بٹھانا اور لوگوں کو ذکر پر لانا خود بھی ذکر کرنا دوسروں کو ذکر والا بنانا تعلیم والا بنانا نمازی بنانا اور یہ کام ہر ایک کر سکتا ہے بے نمازی کو نماز کی دعوت دینا یہ ہر ایک کر سکتا ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں حوالات میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو خبر دی حتہ ایزا جا رہا الموت تحمل موت اور جب موت آتی ہے تو آدمی یہ کہتا ہے اے اے اللہ اللہ میرے میرے کر دے ریورس کر دے موت کے وقت کہتا ہے جس طرح وہاں پر جو بڑے پولیس والوں نے پکڑا اور انہوں نے پٹائی شروع کر دی تو وہ یہ کہتا ہے وہ پولیس والے کہتے چل حوالات میں یہ کہتا ہے اب میں ریورس ہونے کو تیار ہوں وہ کہتا تیرے کو ہم ریورس نہیں ہونے دیں گے وہ سیٹی بچی تھی اور وہ جو ڈنڈے پڑے تھے اور وہ جو جھنڈی دکھائی تھی لال اس وقت ریورس ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی بتائیں گے کہ دنیا کے اندر جو زلزلوں کی سیٹی اور سیلابوں کے گنڈے اور تاؤں کی بیماری کی سیٹیاں یہ دنیا میں جو اسی طرح تیرے تیروں پر آئی اگر اس وقت میں تو ریورس کر لیتا تو تیرا ریورس کے اندر کامد ہوتا لیکن اب تو ریورس ہونا چاہتا ہے اور ہم تیروں میں ریورس نہیں ہونے دیں گے حتہ جا جا گل موت کالا ربر جی ہوں اللہ میرے کو واپس کر دے میرے کو ریوس کر دے لالی آمداد بات رکھ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا اس کے اندر میں اچھے اچھے عمل کروں گا اللہ جواب دیں گے کلا بالکل نہیں ان کلیمت ہوا ایک بات ہوگی جس کا پتہ رہے گا کہ میرے کو ریوس کرو میرے کو واپس کرو میرے کرو میرے کو واپس کروا کری مت رخ برسون اور آگے حوالات کا ایک عالم ہوگا عالم برجا ہوگا اس کے اندر رہنا ہوگا اس دن تک جس دن ایک ایک کو اٹھا کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا قیام اس کے تجھے قبر کے اندر رہنا ہے دنیا کے اندر بھی جتنی بھی تکلیف ہے نے دین کے اگر اٹھائی ہے تو مرنے کے وقت میں وہ تکلیفیں نعمتوں سے بدل جائیں گی اور دنیا کے اندر جتنی نعمتوں کے اندر تو رہا ہے بے دینی کے ساتھ تو مرنے کے وقت میں تیرے وہ تکلیف آ جائے گی دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے اور موت کے بعد والی زندگی حقیقت کی زندگی ہے حقیقت سامنے آتی ہے تو دھوکہ کھلتا ہے دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے خواب ایک آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری بہت زور کی پٹائی ہو رہی ہے اور سانپ کاٹ رہے اور میرے کو مارا جا رہا ہے خواب میں دیکھ رہا ہے لیکن وہ گہرا خواب ہے گہری نیند ہے تو اس دھوکے کو حقیقت سمجھ رہا ہے وہ اور اندر ہی اندر چیخ بھی رہا ہے لیکن پھر اس کے گھر والوں نے جگایا اور ناشتہ ناشتے پر بٹھا دیا تو اس کی سمجھ میں آ گئی بات کہ خواب کے اندر جو بہت تکلیفیں دیکھ رہا تھا وہ دھوکہ تھا اور جاگنے میں جو ناشتہ ملا یہ حقیقت ہے حقیقت سامنے آئی تو دھوکہ کھل گیا اسی طرح ایک آدمی خواب کے اندر بڑی نعمتیں دیکھ رہا ہے پانچ سال ہو گئے دوسری مرتبہ الیکشن ہوا پھر میرا ہی آ گیا تیسری مرتبہ ہوگی بیس سال سے میں ہوں بہت بڑا بیس سال سے میں ہوں اور جھنڈیوں سے میرا استقبال ہو رہا ہے ٹوپوں سے استقبال ہو رہا ہے جہاں جہاں وہاں کی پارٹیاں ہو رہی ہیں یہ خواب کے اندر چند منٹ کے خواب میں بیس سال الیکشن میں جیتا یہ دیکھ رہا ہے بڑا خوش ہو رہا لیکن اس کو جگایا پولیس والوں نے موت آئی تو موت پر میں فرشتے آ گئے فرشتے استقبال کو آئے اور اسے پھر قبر کے اندر لے جایا گیا قبر کے اندر تین سوال ہوئے تینوں کا جواب دے دیا جنت کی کھڑکی کھل رہی بھلے آدمی کے لیے جنت کی کھڑکی کھل رہی جنت کے بچھونے بچھا دیے گئے جنت کے کپڑے پہنا دیے گئے نم کنامت دل عروس دلہن کی طرح سو جا اب یہ سو گیا دن میں دو مطلب جگایا جاتا ہے صبح شام دیکھ لے جنت تو وہ کیا کہتا ہے رد آتے نسا اللہ تو قیامت کو قائم کر دے وہ جس کی پٹائی ہو رہی نا وہ تو کہہ رہا میرے کو ریوس کا ہے اور جس کو نعمتیں مل رہی جنت کی خبر کے اندر تو وہ کہتا قیامت کو قائم کر تاکہ میں اس جنت کے اندر جا سکوں میرے محترم دوستوں دونوں کے الگ الگ منظر ہیں دونوں کے الگ الگ منظر ہیں اللہ تعالیٰ اس نافرمان کو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جس دن تیرے کو اٹھایا جائے گا اس دن تک اس حوالات پہ ومی برائے ہند بردخود علایوں میں بسوں خوب اچھی طرح سے سمجھ لو دنیا کی تکلیفیں تھوڑی تھوڑے وقت کے لیے اور ہلکیت سمجھی اور آخرت کی تکلیفیں زیادہ اور ہمیشہ کے لیے اگر بغیر ایمان کے مرا ہے تو ہمیشہ کے لیے اور آخرم کی تکلیفیں جو ہیں یہ بڑی بھاری ہوں گی اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے جہنم کے اندر جہنمی کا بدن بہت بڑا بنا کر اور پھر اسے سزا دی جائے گی اتنا بڑا بدن بنے گا جہنمی کا کہ اس کی ڈال ہو کے پہاڑ کے برابر ہوگی اور کان سے کھنڈے کا فاصلہ سینکڑوں برس کا ہوگا اتنا بڑا بدن بنا کر اسے سزا دی جائے گی انیس قسم کی سزا ہوگی یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہی یہ معمولی باتیں نہیں آج مان لے ورنہ کل مانے گا تو ذرا ماننا کل تیرا کام نہیں آئے گا انیس قسم کے آزاد ہوں گے اور ہر آزاد کے دینے والے فرشتے بے شمار ہوں گے بما عالم و جنوب رد کا اللہ ہوں اور ہر آزاد دینے والا فرشتہ ایک سردار بھی ہوگا ایسے انیس سردار ہوں گے الحاط ہاتھ کے ساتھ آئے پیاس سانپوں کا کاٹنا بچھوؤں کا کاٹنا بڑے بڑے ہتھوڑوں سے پٹائی پھر رونے گا آنسو کی دو نہریں چلیں گی آنسو ختم ہو جائیں گے خون کی نہریں چلیں گی زبان کئی دن لمبی ہو جائے گی اس کے اوپر اون کے برابر سانپ چل کے کاٹ رہے ہوں گے اور بچھو بھی کاٹ رہے ہوں گے اور خچر کے برابر اور یہ چیزیں مارنا ہوگا جہنم کے اندر وہ نہ رہا ہوگا اور ایمان میں جو سزا اور سزا اس کی بھرتی چلی جائے گی اسی بنا ہم ہزار انساون ہزار اب میں زیادہ نہیں بیان کرتا اس کو منظر کھیل دیا مرضی مرضی کے بعد بتا ارے جہنم تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نو فمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈل B area Karachi phone number چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین